اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو تمہارے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرما دے جو مسلمان ایمان والی تاج شعار توبہ کرنے والی عبادت گزار اور روزے دار ہوں چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا وہ کنواری ہوں